اسی کے لیے ہے اسمانو ہے اور زمے کی کنجا ہے روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تن فرماتا ہے بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے